حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے کوئی روزہ رکھتا تھا کوئی نہیں رکھتا تھا نہ روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا تھا اور نہ روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چودہ